السلام علیکم students welcome to lecture 34 four of the operating systems course آپ کو یاد ہوگا کہ آج کل ہم ڈسکشن کر رہے ہیں میموری مینجمنٹ کی اور ان پرٹیکولر آخری لیکچر میں تو ہم نے کافی ڈیٹیل میں یہ ڈسکشن کی لیکن اس سے پہلے لیکچر میں بھی ہم نے تھوڑی سی ڈسکشن کی تھی ایک بہت مشہور اور commonly use technique of memory management call paging تو پیجنگ کی کافی ڈسکشن ہم کر چکے ہیں آج کوشش یہ ہوگی کہ پیجنگ کی جو موسٹلی ڈسکشن ہے چیپٹر نائن میں وہ ہم ختم کر لیں تو دیکھتے ہیں کہ آج کا ایجنڈا کیا ہے اچھا آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہوں گے کہ as usual will review the previous lecture اس کے بعد لاسٹ لیکچر میں میں نے پروٹیکشن کی بات کرنی تھی کہ how protection works in paging لیکن وہ وقت ختم ہو گیا تھا وہ نہیں کر سکے تھے اس لیے آج سب سے پہلے ہم دیکھ لیں گے کہ how protection works in paging اس کے بعد پیج ٹیبل کو امپلیمنٹ کرنے کے مختلف اسٹرکچرز ہیں ان کی بات کریں گے ڈیٹیل میں ان پرٹیکولر تین طرح کے اسٹرکچرز کی بات کریں گے multi level paging hashed page tables اور انورٹڈ پیج ٹیبلز کی اور یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ اسٹرکچرز کی ضرورت پڑتی ہے صرف اس لیے کہ پیج ٹیبلز بہت بڑے ہوتے ہیں جبکہ address space logical address space بڑی ہو تو اس لیے اس کے مختلف اسٹرکچرز بناتے ہیں تاکہ logical to physical address translation جو ہے وہ ایک تو ایفیشینٹ ہو جائے دوسری یہ کہ اتنی بڑی لاجیکل ایڈریس اسپیس اس کو ہم پراپرلی امپلیمنٹ کر سکیں with the given page size so on ٹھیک ہے اور آخر میں آج ہم دیکھ لیں گے کہ شیئرنگ جو ہے sharing of different things between processes but ایک پروسیس اپنی address space کو کس طرح کسی اور پروسیس کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے بائی یوزنگ پیجنگ ٹھیک ہے سو پیج سسٹم میں یہ شیئرنگ کیسے کام کرتی ہے اس کی بات کر لیں گے چلے دیکھتے ہیں آپ سب سے پہلے کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا بات کی تھی تو اس کے بعد آج کا لیکچر شروع کریں گے تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے پرائمریلی دو تین چیزوں کی بات کی تھی ایک تو لاجیکل اور فزیکل ایڈریسز کی بات کی پھر دیکھا کہ کس طرح لاجیکل ایڈریسز فزیکل ایڈریسز میں ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں تو اس میں میں نے بات کی کہ لاجیکل ایڈریس جو ہوتا ہے it comprise page number P and N offset within the page page number P کو ہم یوز کرتے ہیں to index the page table جس سینٹری پہ پہنچتے ہیں اس میں انفارمیشن ہمیں مل جاتی ہے فریم نمبر کی جس میں یہ کورسپونڈنگ پیج اسٹور ہوا ہے تو فریم نمبر کو لے لیتے ہیں ڈی جو offset within the دا پیج اس کو اس کے ساتھ اپینڈ کر دیتے ہیں گیٹ دا فزیکل ایڈریس ٹھیک ہے اس کی ہم نے بات کی ڈیٹیل میں ہم نے ایک ہائپوتھیٹیکل سی پی یو لے کے 32 bit C P U meaning کہ جس کا لاجیکل ایڈریس 32 بٹس کا ہے اس میں پیج سائز 4K کا تھا فزیکل میموری 512 میگا بائٹس کی تھی تو ہم نے دیکھا کہ اس میں یہ لاجیکل ڈریسز کتنے بڑے ہوتے ہیں فزیکل ڈریسز کتنے بڑے ہوتے ہیں کس طرح یہ ٹرانسلیشن ہوتی ہے تو یہ ایگزامپل ہم نے ڈیٹیل میں دیکھ لی تھی اس کے بعد میں نے آپ سے دو سی پی یوز کی انفارمیشن شیئر کی related to paging as to how دو C P Us implement paging تو مختلف پرامیٹرز جو پیجنگ کے ہوتے ہیں وہ آپ سے شیئر کیے میں نے انٹل کے پی فور کے لیے جس میں میں نے بتایا کہ لینئر ایڈریس جس کو آپ لاجیکل ایڈریس بھی کہہ سکتے ہیں وہ 32 ٹو بٹس کا ہوتا ہے پیج سائز 4K کا ہوتا ہے and therefore the logical address is bits which is not what we call the the virtual address in literature ٹھیک ہے اور physical address would on the size of the main memory تو یہ میں نے پی فور کی بات کی پھر میں نے کہا کہ ایک بہت مشہور ہسٹوریکل سی پی یو تھا جو کہ ڈیجیٹل اکوپمنٹ کارپوریشن ڈیک جس کو کہتے ہیں ایک بڑی مشہور کمپنی ہوا کرتی تھی جس نے بہت زیادہ انوویشنس کی in C P U design architecture paging کے کانسیپٹس کو امپلیمنٹ کیے اینڈ سو آن اس کی بات کی میں نے کہ اس میں لاجیکل ریس سکسٹین بٹس کا ہوتا ہے پیج سائز ایٹ کے کا تھا اس میں تو اس میں ہم نے دیکھا کہ لاجیکل ریس اگر سکسٹین بٹ ہے پیج سائز آٹھ کے ایک ہے تو کتنے پیجز ہوں گے in the logical address sixteen divided by eight K تو وہ آٹھ پیجز آ جاتے ہیں اس کا مطلب کہ لاجیکل ڈریس میں تین بٹس کی ضرورت ہوگی to represent P the page number part and log two of eight K eight K is the size of a page thirteen bits use ہوں گے to specify again it would on the main memory in the machine تو یہ تو میں نے دو سی پی یوز کی ایگزامپل آپ کو دیں تو یہ اس سے ہم نے ڈسکشن اپنی کمپلیٹ کر لی لاجیکل ایڈریسز کی فزیکل کی translation between and so on and so اس کے بعد ہم نے بات کی کہ پیج ٹیبلز کو امپلیمنٹ کرنے کی تو پیج ٹیبلز کو امپلیمنٹ کرنے کی میں نے جو بات شروع کی میں نے کہا اس کے دو تین طریقے ہیں بیسیکلی ایک سمپل طریقہ یہ لگتا ہے کہ پیج ٹیبل کو سی پی یو رجسٹر میں امپلیمنٹ کر لیا جائے ٹھیک ہے لیکن سی پی یو رجسٹر میں اگر امپلیمنٹ کریں گے تو پیج ٹیبل اگر چھوٹا ہوگا تو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں پیج ٹیبل اگر بہت بڑا ہوگا تو اتنے سی پی یو رجسٹر تو نہیں ہم رکھ سکتے اگر ایسا سی پی یو ڈیزائن کریں گے جس میں tens of thousand C P U register ہوں گے تو بہت ہی ایکسپینسو ہو جائے گا اور بہت بڑا ہو جائے گا سائز میں اینڈ ادر ریلیٹڈ ایشوز تو چھوٹا پیج ٹیبل ہو تو اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں ہم ان سی پی یو رجسٹرز اور پی ڈی پی الیون میں ایگزیکٹلی exactly تھا کیونکہ ایک لاجیکل ڈریس پیس میں پروسیس کے ایٹ پیجز ہو سکتے تھے تو آٹھ رجسٹر تھے پی ڈی پی الیون میں جن میں پیج ٹیبل امپلیمنٹ ہو جاتا تھا اچھا اب اس کا کیا فائدہ کیا ہے کہ page table C P U register میں امپلیمنٹ ہو جائے کہ logical to physical address translation بہت جلدی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے logical address C P U نے جنریٹ کیا پیج نمبر جو ہے اس سے ہم نے انڈیکس کیا پیج ٹیبل کو اور فریم نمبر لیا ڈی کو پینٹ کیا اور فزیکل ایڈریس لے لیا یہ کتنی دیر لگے گی in P D P eleven اور machines which implement page in the C P U translation میں تقریباً کوئی وقت نہیں لگے گا بہت تھوڑا سا کیونکہ ساری چیزیں سی پی یو کے اندر ہیں تو افیکٹو میمری ایکسس ٹائم کیا بن جائے گا یعنی لاجیکل ٹریس جنریٹ ہونے سے میمری کو جو لوکیشن ایکسس کرنی ہے اس میں ٹوٹل ٹائم کتنا لگے گا کیونکہ time to to translate to get the frame number page number negligible ہوگا اچھا سی پی یو رجسٹر میں امپلیمنٹ کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ بہت اچھا افیکٹو میمری ایکسس ٹائم ہوگا لیکن اگین بہت بڑا اگر پیج ٹیبلز ہو جاتے ہیں تو ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا سی پی یو رجسٹرز میں تو اس صورت میں ہم کہتے ہیں کہ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ پیج ٹیبل کو مین میموری میں رکھ دیا جائے یعنی پروسیس کے پیجز بھی مین میموری میں ہیں اور پیج ٹیبل بھی مین میموری میں ہے اب لاجیکل ایڈریس جنریٹ ہوا پی جو پیج نمبر اس کو لیا پیج ٹیبل کو انڈیکس کرنا ہے تو پیج ٹیبل کدھر ہے مین میموری میں اس کو ریڈ کریں اس کو انڈیکس کریں پھر اور فریم نمبر لیں ڈی اپینڈ کریں فزیکل ایڈریس آ گیا for location the logical address is referring to آپ اس کو یوز کریں اور ایکچوئل لوکیشن کو ایکسس کریں تو ہر میمری ایکسس کے لیے آپ کو دو میمری ایکسیسز کرنا پڑیں گی ایک پیج ٹیبل کے لیے اور ایک ایکچوئل لوکیشن جو کہ پروگرام ایکسس کرنا چاہتے ہیں تو effective memory access time in this case would be twice the memory access time اور پھر میں نے کہا کہ this is obviously not acceptable کیونکہ پروگرام ایکسیکیوشن وہ سلو ہو جائے گی بہت اٹ پروگرام وڈ ٹیک رفلی twice the time page table was implements پھر ہم نے کہا کہ اس کا ایک طریقہ اسمال کیشوسیٹو کیش جس میں ہم رکھ دیتے ہیں ایک پروسیس کے لیے ساری میپنگز اس کے پیج نمبرز کی اور کن پیجز میں کن فریمز میں یہ پیجز پڑے ہیں تو ایک اینٹری کیش کی جس کو ٹیبل لک سائڈ بفر بھی کہتے ہیں ٹی ایل بی اس میں ہوگا page number for a process اور کارسپونڈنگ فریم جس میں یہ پیج پڑے تو جب لاجیکل ایڈریس جنریٹ ہوتا ہے تو پی کو لیا جاتا ہے اور اس کو سرچ کیا جاتا ہے in parallel in all the the location of T L B you get a mapping تو فریم کو اٹھا کے ڈی اپینڈ کر کے فزیکل ایڈریس جنریٹ ہو گیا اگر آپ کو ایک میپنگ کیش میں مل جاتی ہے ٹی ایل بی میں مل جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہٹ تو اگر ہٹ ہو جائے تو میموری ایکسس ٹائم کتنا ہوگا سویمنگ کہ کیش کے ایکسس ٹائم از رفلی ten percent the access time of the main memory تم کہیں گے کہ رفلی ten percent more than the memory access time کیونکہ ٹین پرسینٹ وقت ادھر لگا پھر میمری ایکسس کی تو one point one point one times the memory access time یا اگر میمری ہنڈریڈ نینو سیکنڈز ہے تو یہ ہنڈریڈ ٹین نینو سیکنڈ یا hundred twenty nanosecond depending پان how much is the time to access the cache اچھا اب اگر آپ کو mapping corresponding to a P نہیں ملتی ٹی ایل بی میں تو پھر آپ کہاں جائیں گے پھر آپ جائیں گے اس حصے میں پیج ٹیبل کی جو کہ مین میموری میں تو وہ میپنگ آپ لیں گے اس کو پھر ٹی ایل بی میں بھی رکھیں گے لیکن فریم نمبر لے کے آپ ڈی اے پینڈ کریں گے اور فزیکل ایڈریس مل جائے گا تو اب اگر آپ کو کیش میں انٹری نہیں ملتی تو پھر کتنا وقت لگتا ہے to access a memory location time to access the cache plus twice the time to access the main memory ایک دفعہ پیج ٹیبل کے لیے ایک دفعہ ایکچوئل لوکیشن کے لیے تو پھر ساری چیزوں کو ہم نے کمبائن کر کے ہم نے کہا کہ the effective memory access time if you use a T L B to put the active entries of a page table would be hit ratio into time to access the T L B plus time to access memory plus the miss ratio into time to access cache plus twice the access time. Time تو یہ بات کی تھی اس کی ایک آدھ ایگزامپل دیکھ لی تھی کہ وقت ختم ہو گیا تھا آج میں شروع تو کرنا چاہتا ہوں کہ پروٹیکشن پیجنگ میں کیسے ہوتی ہے وہاں سے اندر I want to move on لیکن میرا خیال ہے جو آخری سلائڈ میں نے پچھلے لیکچر میں دکھائی تھی وہ ایک دفعہ میں آپ کو پھر دکھا دوں تاکہ یہ پرفارمنس کا ایشو جو ہے یہ کلیئر ہو جائے آپ کو so let's look at the last slide of the last lecture first اچھا تو اس سلائڈ میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو again memory access time is hundred nanosecond time to access the T L B is twenty nanoseconds hit ratio ہم نے سیوم کی ہے نائنٹی ایٹ پرسینٹ تو افیکٹو میمری ایکسس ٹائم ہو جائے گا hit ratio into time to access T L B plus time to access memory plus miss ratio اب نائنٹی ایٹ پرسینٹ اگر ہٹ ریشیو ہے تو مس ریشیو کتنی ہوگی one minus point nine eight which is point zero two into twenty which is the time to access cache اور T L B plus two into one hundred which is twice the memory access time تو یہ آ جاتا ہے جی hundred twenty two nanoseconds تو لاسٹ ٹائم جیسے میں نے بتایا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ پروگرام کی ایکسیکیوشن جو ہے اگر یہ سارے کا سارا میمری میں ہوتا اور کوئی پیجنگ ہم یوز نہ کر رہے ہوتے تو ایک لوکیشن کو میمری پروگرام کی ایکسس کرنے کے لیے آپ کو ایک میموری ایکسس کی ضرورت پڑتی آپ پیجنگ یوز کر رہے ہیں پیج ٹیبل کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں in the memory but part of it the most active part is kept in the T L B تو پھر کتنا افیکٹو میمری ایکسس ٹائم ہے one twenty two nanosecond which is twenty two percent more than a simple memory access time یعنی چھوٹی سی ہم نے T L Bs are typically very small you know sixty four bytes up to you know these days دیر fairly but not fairly, not very large, not like your main memory, right? تو چھوٹی سی آپ ٹی ایل بی یوز کر کے آپ نے افیکٹو میمری ٹائم بہت امپروو کر لی ہے compare to the the access time of page table was kept in the main memory ٹھیک ہے اچھا ایک بات میں اور کرتا چلوں یہ ٹی ایل بی میں میں نے کہا تھا کہ active part of the page table is kept in the main memory اب اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ later on in chapter ten کے جب پروگرام ایک ایکسیکیوٹ کرتا ہے تو وہ اسپیشل اور ٹیمپورل لوکیلٹیز شو کرتا ہے یعنی یہ اگر آپ کا پروگرام ہے تو اگر اس جگہ یہاں پہ پروگرام ایکسیکیوٹ کر رہا ہے تو چانسز آر کہ ابھی تھوڑی دیر اراؤنڈ اسی ایریا میں ایکسیکیوٹ کرے گا یعنی انہی انسٹرکشنز کو جو اس کے سراؤنڈنگ ہوں گی انہی کو ایکسیکیوٹ کرے گا اور ٹیمپورل لوکیلٹی کا یہ مطلب ہے کہ ان ٹائم اگر یہ انسٹرکشن ایکسیکیوٹ ہوئی ہے تو باقی جو اگلی انسٹرکشن ایکسیکیوٹ ہوں گی ٹھیک ہے ان فیوچر وہ اس سے قریب قریب ہوں گی ٹھیک ہے more on this next time so but اگر یہ لوکیلٹی آف ریفرنس ہے in particular the special locality of reference تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر میمری میں آپ نے کوئی ایکسس کی ہے تو نیکسٹ میمری ایکسس جس کے قریب قریب ہوں گی تو ایک پیج کے لیے اگر آپ کی میپنگ ٹی ایل بی میں آ گئی ہے تو کافی دیر وہ یوز ہوگی دو تین پیجز اگر آپ ابھی ریفر کر رہے ہیں during the execution of the program ان کی میپنگ اگر آ گئی ہے ٹی ایل بی میں تو آپ کی افیکٹو میموری ایکسس ٹائم بڑا اچھا ہوگا یعنی آپ کی ہٹ ریشو زیادہ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اسی لیے یہ کیشز اور ٹی ایل بیز فائدے مند ہوتی ہیں because programs exhibit locality of reference ٹھیک ہے تو یہ میں نے کہا میں بتاتا چلوں but more on this in chapter ten اچھا اب دیکھتے ہیں کہ پیجنگ میں پروٹیکشن کیسے امپلیمنٹ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے سو لیٹس نیکسٹ سلائڈ اس میں میں نے بات کر رہا ہوں کہ memory protection in paging is achieved by associating protection bit with each page table اس پروٹیکشن بٹ کو ہم کہتے ہیں ویلڈ ان ویلڈ بٹ جو کتاب میں اگزامپل دی گئی ہے اس میں صرف یہی ہے ویلڈ ان ویلڈ بٹ کی بات کی گئی ہے بٹ ان جنرل اور پروٹیکشن بٹس بھی ہو سکتی ہیں مثلا یہ کہ یہ جو پیج ہے یہ صرف ریڈ آنلی پیج تو نہیں ہے ہو سکتا ہے یہ پیج ریڈ ریڈیبل بھی ہے بٹ رائٹیبل بھی ہے یا may be this page is executable only اگر اس میں صرف کوڈ پڑھیں اور کوڈ اس طرح ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں نان ری اینٹرنٹ کوڈ ہے ٹھیک ہے ری اینٹرنٹ کوڈ ہے یعنی اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا جب یہ پروگرام رن کرتے ہیں ریڈ آنلی کوڈ ہے لیکن ایکسیکیوٹ ہونا اس نے تو پھر ہو سکتا ہے اس پیج کے لیے پروٹیکشن ہمیں ایکسیکیوٹ اونلی رکھنی پڑے اینڈ سو آن سو ایک پیج ٹیبل اینٹری کے ساتھ ہر پیج ٹیبل اینٹری کے ساتھ ہم ایک ایڈیشنل بت دے دیتے ہیں to indicate whether the page corresponding to this entry is a valid page or not اچھا اس کا مطلب کیا ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک سی پی یو میں جو میکسیمم پروسیس ڈریس پیس ہے وہ ہو سے آٹھ پیجز کی ٹھیک ہے لیکن ایک پرٹیکولر پروسیس میں صرف چھ پیجز ہیں for example right so race space تو آٹھ پیجز کی ہو سکتی ہے لیکن اس پروسیس میں صرف چھ پیجز ہیں تو جب یہ پروسیس ایکسیکیوٹ کرتے ہیں تو جو لاجیکل ریس جنریٹ کرے گا اس میں پی کی رینج پیج نمبر کی رینج زیرو تھرو فائیو ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا لیکن ہو سکتی ہے زیرو تھرو ایٹ یعنی زیرو تھرو سیون چھ پیجز اس پروسیس کے ہیں page number zero one two three four five legal pages اس پروسیس کے لیے صرف چھ ہیں جن کے نمبرز ہیں زیرو تھرو فائیو لیکن سی پی یو سپورٹ کرتا ہے اپ ٹو ایٹ پیجز یعنی پیج ٹیبل کا سائز آٹھ اینٹریز کا ہوگا تو اگر یہ جو پروسیس چھ پیجز کا ایکسیکیوٹ کر رہے ہیں یہ کوئی ایسا ایڈریس جنریٹ کرتا ہے جو کہ چھ پیجز کے باہر ہو یعنی یہ it refers to page number six اور سیون تو جب یہ پیج نمبر یوز کرتے ہیں to index the page table تو اینٹری میں لکھا ہوگا یہ انویلڈ اس پروسیس کے لیے ٹھیک ہے سو ویلڈ ان ویلڈ کا یہ کام ہے یعنی یہ پیج جب ایک بٹ ایک اینٹری کے ساتھ انویلڈ سیٹ کر دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ this is an illegal address generated by the process ٹھیک ہے اس کی اب ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں اگلی سلائڈ میں اچھا اگلی سلائڈ میں میں نے یہی شو کیا ہے کہ ایک پروسیس ہے جس کے چھ پیجز ہیں زیرو تھرو فائیو اور یہ پیجز مین میموری میں کن فریمز میں پڑے ہیں وہ میپنگ ہماری پیج ٹیبل میں نظر آ رہی ہے یعنی پیج زیرو جو ہے وہ فریم نمبر ٹو میں ہے page one frame number three میں ہے پیج ٹو فریم فور میں سو سو اینڈ اچھا آپ دیکھیں کہ جو ہر انٹری کے ساتھ ویلڈ ان ویلڈ بٹ ہے جس کے بعد ویلو زیرو یا ون ہوگی for example zero means valid one means invalid or vice versa but اس ڈائگرام میں ہم نے شو کر دیا by writing V for valid and I for invalid اچھا اگر تو جب یہ پروسیس ایکسیکیوٹ کرتے ہیں کوئی ایڈریس جنریٹ کرتے ہیں جس میں page number is between zero and five تو اس نمبر کو یوز کر کے جب پیج ٹیبل کو انڈیکس کرتے ہیں تو the valid invalid bit tell us کہ دس از اے ویلڈ ریفرنس یعنی یہ پروسیس نے جو ایڈریس جنریٹ کی ہے دس از اے لیگل ایڈریس تو پھر کیا کریں گے فریم نمبر لیں گے انٹری سے ڈی اپینڈ کریں گے get the physical address as we always do in case of paging اچھا اگر یہ پروسیس کو ایڈریس جنریٹ کر دیتا ہے let say six comma twenty یعنی page number six offset with the page is twenty تو پھر کیا کریں گے سکس کو یوز کر کے انڈیکس کریں گے اس پیج ٹیبل کو تو اس میں valid invalid bit indicate کرے گی کہ this is an invalid reference تو جب ان ویلڈ ریفرنس ہوگا تو کیا ہوگا trap is going to be generated traps کا آپ نے میں نے ذکر کیا تھا اس کورس کے شروع میں بھی آپ نے آرکیٹیکچر وغیرہ کے کورس میں بھی پڑھا ہوگا ٹریپ جنریٹ ہوگی کنٹرول آپریٹنگ سسٹم کے پاس چلا جائے گا جو کہ اس پروگرام کو ٹرمینیٹ کر دے گا کیونکہ اس نے وہ لوکیشن مین میمری میں ایکسس کرنے کی کوشش کی جو اس کے پروسیس ڈریس پیس کا حصہ نہیں ہے ٹھیک ہے سو آپریٹنگ سسٹم اس پروسیس کو ٹرمینیٹ کر دے گا اور یوزر کو ایک میسج دے دے گا کہ اس کی وجہ سے پروسیس کو میں نے ٹرمینیٹ کیا ٹھیک ہے جی this is how we protect process from accessing protect the main memory from an exec process یعنی ایک پروسیس جب ایکزیکوٹ کرتا ہے تو اس کو ہم اجازت نہیں دیتے کہ کوئی ایسی اسپیس ایکسیس کر لے which doesn't belong to its own address space ٹھیک ہے by using a valid invalid valid bit اچھا ایک اور جو میں نے پچھلی سلائڈ میں بتایا کہ آپ you know depending upon the C P U اس میں جو پروٹیکشن بٹس ہیں وہ ویلڈ ان ویلڈ سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں سچ ایز کہ یہ پیج ریڈیبل ہے یہ مے بی رائٹیبل ہے یا بہت ریڈ اینڈ رائٹیبل ہے یا it's only executable page and so for اچھا اب اگلی سلائڈ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم ڈسکس کرنا شروع کریں گے اسٹرکچر آف پیج ٹیبل اس میں تین طرح کے اسٹرکچر ہم ڈسکس کریں گے ہائرارکل جس کو ملٹا لیول پیجنگ بھی کہتے ہیں دوسری ہے ہیشڈ پیج ٹیبل اور تیسری ہے انورٹڈ پیج ٹیبل تو یہ اسٹرکچرز ہم ڈسکس کریں گے شروع کریں گے ہم ملٹی لیول پیجنگ یا ہائرارکل پیجنگ کے ساتھ اچھا ایک بات میں بتاتا چلوں کہ یہ سارے جو اسٹرکچر ہیں یہ کیوں یوز ہوتے ہیں وہ اس لیے یوز ہوتے ہیں کہ ہمارے پیج ٹیبل بہت بڑے ہو گئے ہیں یعنی address spaces logical address spaces processes کی اتنی بڑی ہو گئی ہیں کہ پیج ٹیبلز بہت بڑے ہو گئے ہیں اس لیے ہم ان کو کوئی ایسا اسٹرکچر دینا چاہتے ہیں تاکہ address translation logical to physical جو ہے وہ ریزنیبل ہو اور مین میموری بہت زیادہ نہ لگے یہ دو ریزنز ہیں اس کے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ لیتے ہیں ملٹی لیول پیجنگ کیوں کی جاتی ہے اوکے سو آپ یہ اگزامپل جو میں نے دیے ہیں سلائڈ میں اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لاجیکل ریسٹ جو ہے وہ 32 ٹو بٹ کا ہے پیج سائز جو ہے وہ 4 بائٹس کا ہے یعنی اس پیج میں to the power twelve bytes ہیں پیج ٹیبل اینٹری جو ہے وہ چار بائٹس کی ہے اور ود دس کن انفارمیشن آپ نکال سکتے ہیں کہ اس پروسیس کی اس مشین کے اندر ایک پروسیس کی جو ایڈریس پیس ہے اس میں میکسیمم ون میگ پیجز آ سکتے ہیں یہ ایکسرسائز میں نے پچھلی لیکچر کی ایک ایگزامپل میں بھی کی تھی کہ اگر لاجیکل ایڈریس 32 بٹ ہے تو میکسیمم نمبر آف بائٹس اس میں کتنے ہوں گے ٹو دا پار 32 ان کو پیجز میں ڈیوائڈ کرنا ہے تو divided by the page size which is four K which gives you one meg pages اس کا مطلب یہ ہے اگلی سلائڈ میں جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پیج ٹیبل کے اندر ون میگ اینٹریز ہوں گی اچھا پیج ٹیبل کے اندر ون میگ اینٹریز ہونے کا کیا مطلب ہے کہ ہم پیج ٹیبل اتنا بڑا ہے کہ ہر پیج جو پروسیس ایکسس کرنا چاہے اپنی میں اس کے کورسپونڈنگ ہمیں فریم نمبر یا اور جو انفارمیشن ایسی ہے وہ مل سکے تاکہ فزیکل ٹرانسلیٹ کر سکے اچھا اس مشین میں ہمیں یہ بھی اس مشین کے اسپیکس میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پیج ٹیبل کی ہر انٹری چار بائٹس کی ہے ٹھیک ہے چار بائٹس میں جیسے آپ کو میں نے بتا بھی دیا کہ ایک تو فریم نمبر ہوگا تو ایف کی کے لیے کتنی بٹس چاہیے ہوں گی that would depend on the physical memory پھر پروٹیکشن کی کوئی بٹس ہوتی ہیں جیسے valid invalid read write execute maybe sharing کے لیے کوئی ایسی چیز ہو ٹھیک ہے اینڈ اینڈ سو آن تو ہر اینٹری جو ہے وہ چار بائٹس کی ہے تو اگر پیج ٹیبل میں ون میگ اینٹریز ہیں ہر بائٹ جو ہر اینٹری چار بائٹس کی ہے تو پیج ٹیبل کا سائز کتنا ہو گیا چار میگ چار میگا بائٹس کا ٹھیک ہے اب ایشو یہ ہے کہ اتنا بڑا جو پیج ٹیبل ہے remember we are using paging تو اتنا بڑا پیج ٹیبل ایک پیج میں تو نہیں آ سکتا رائٹ پیج ٹیبل تو چار کیک ہے اور پیج جو پیج ہے وہ چار کیک ہے پیج ٹیبل کتنے ہیں چار میک کا تو اب کیونکہ چار میک کا پیج ٹیبل ایک پیج کے اندر نہیں آ سکتا اور مشین میں ہم یوز بھی کر رہے ہیں پیجنگ تو کیا کریں گے پیج ٹیبل کو پیج کر دیں گے ٹھیک ہے جس طرح پروسیس ایڈریس پیج کو ہم پیج کر دیتے ہیں نا تاکہ مختلف پیجز مختلف فریمز میں چلے جائیں مین میموری میں اسی طرح اب پیج ٹیبل کیونکہ بہت بڑا ہو گیا ہے اس کو ہم پیج کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے پیجز بنا لیں گے اور ان پیجز کو مختلف فریمز میں رکھ دیں گے مین میموری میں تو جیسے پروسیس ایڈریس پیس کو جب پیجز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں اور ان کو فریمز میں رکھتے ہیں اور کن فریمز میں کون کون سے پیجز ہیں پروسیس ایڈریس پیس کے اس کے لیے ہمیں پیج ٹیبل کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح اگر پیج ٹیبل کو پیج کر دی ہے اور پیج ٹیبل کے پیجز کسی فریمز میں پڑے ہیں اور کن فریمز میں پڑے ہیں ان کی میپنگ کے لیے ہمیں ایک پیج ٹیبل کی ضرورت ہے رائٹ right? تو اب دو پیج ٹیبلز ہو گئے ایک پیج ٹیبل کی ضرورت ہے which would keep the mappings for the pages in the page table دوسرا پیج ٹیبل ہے which would keep the mapping of pages of the process race space تو یہ جو دوسرا بھی بنا ہے نا page table which keeps the mapping of the pages in the page table اس کو ہم کہتے ہیں آؤٹر پیج ٹیبل انٹیل کے لٹریچر میں اس کو پیج ڈائریکٹری کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب جب لاجیکل ایڈریس جنریٹ ہوتا ہے جو کہ ہم نے ابھی تک کہا جی کہ it is P followed by D right page number کو یوز کر کے پیج ٹیبل کو انڈیکس کر لیتے تھے بٹ دا کوشچن کہ آپ پی کو یوز کر کے کس پیج ٹیبل کو انڈیکس کریں گے دا آنسر از کے دونوں کو کرنا ہے رائٹ پہلے تو ہمیں پتا کرنا ہے کہ پیج ٹیبل کے کس پیج کو ہمیں کس پیج پیج ٹیبل کے کس پیج کی ضرورت ہے دوسرا یہ کہ اس پیج ٹیبل کا جب حصہ آ گیا اس کو اب انڈیکس کرنا ہے تو ہمیں فریم نمبر ملے گا pend D and get the physical address ٹھیک ہے سو ہرارکل پیجنگ یا ملٹی لیول پیجنگ اس کی ضرورت پڑتی ہے تب جب پیج ٹیبل ایک پیج سے بڑا ہو جائے پھر ہم اس کے پیجز بناتے ہیں اور ان پیجز کو ان کی میپنگ جو کہ یعنی مین میموری میں کس کن کن فریمز میں یہ پڑے ہیں ان کی میپنگ کے لیے ایک پیج ٹیبل یوز کریں گے اس کو آؤٹر پیج ٹیبل کہتے ہیں پروسیس کے جو پیجز ہیں ان کی میپنگ کو مینٹین کرنے کے لیے جو پیج ٹیبل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں انر پیج ٹیبل ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ جو پی ہے لاجیکل ڈریس پیس میں اس کو کیسے پارٹیشن کیا جاتا ہے کہ کچھ بٹس آؤٹر پیج ٹیبل کو انڈیکس کرنے کے لیے یوز ہو جائیں اور باقی بٹس پی کی انر پیج ٹیبل کو انڈیکس کرنے کے لیے یوز ہو جائیں تو اس کے لیے دیکھتے ہیں کوئی ایگزامپل ٹھیک ہے یہ اگلی سلائڈ میں جو ہے یہ میں نے ساری بات کر لی ہے کہ پیج ٹیبل جو ہے اس کو کیونکہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ ہمیں اس کے پیجز کرنے پڑے ہیں اور اس کو میپنگ پیج ٹیبل کے پیجز کی میپنگ جن جن فریمز میں ہیں ان کو مینٹین کرنے کے لیے ہمیں آؤٹر پیج ٹیبل کی ضرورت ہے ٹھیک ہے جی اور آؤٹر پیج ٹیبل کتنا بڑا ہوگا کیونکہ اس ایگزامپل میں ہم نے کہا کہ چار میگ جو ہیں وہ پیج ٹیبل کا سائز ہے divided by four K which is دا پیج سائز تو ہمیں مل جائے گا ون کے یعنی پیج ٹیبل کے کتنے پیجز ہو جائیں گے ون کے پیجز اور کیونکہ ہر پیج پیج ٹیبل کی ہر انٹری جو ہے وہ چار بائٹس کی ہے تو آخری بلٹ جو ہے نیچے سلائڈ میں اس میں میں بتا رہا ہوں کہ the size of the outer page table is going to be one K جو کہ پیجز ہیں پیج ٹیبل کے multiplied by an entry in the page table which gives us four kilo bytes یعنی آؤٹر پیج ٹیبل ایک پیج میں فٹ ہو جائے گا اچھا اگلی سلائڈ میں پکٹوریلی آپ کو نظر آ جائے گا کہ کس طرح یہ ہم ملٹی لیول پیجنگ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے سو آؤٹر پیج ٹیبل ہمیں بتاتا ہے کہ پیج ٹیبل کے پیجز کن کن میموری لوکیشنز میں ہیں سو فار ایگزامپل اگر آپ لیفٹ سائڈ سے چلیں تو آؤٹر پیج ٹیبل کی پہلی انٹری پوائنٹ کر رہی ہے ٹو اے پیج جو ہمیں کہتا ہے to a page of the page table جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ پیج ٹیبل کا جو پیج ہے یہ فریم نمبر ون میں پڑا ہے ٹھیک ہے سو پہلا جو ایرو جا رہا ہے ٹاپ لیفٹ سائڈ سے اگر شروع ہو ٹاپ والا arrow this is pointing to a page of the page table جو کہ ہمیں بتا رہا ہے کہ پہلا پیج اس کا فریم نمبر ون میں ہے ٹھیک ہے اچھا سو اس میں ہم ڈائگرام میں کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ آؤٹر پیج ٹیبل جو ہے اس کو یوز کرتے ہیں to get hold of the various pages in the page table ایک دفعہ ایک پیج آ جاتا ہے پیج ٹیبل کا تو اس کو انڈیکس کر لیتے ہیں to get the page of the process dress space اچھا اگلی سلائڈ میں چلیں تو ایک ایگزامپل سے یہ زیادہ کلیئر ہو جائے گا کہ ہم اسیوم کر رہے ہیں تھرٹی ٹو لاجیکل ڈریس جو کہ میں ابھی تک اس ایگزامپل میں لے رہا ہوں تو اب دا کوشچن از کہ کتنی بٹس آپ کو چاہیے to index the outer page table اور کتنی چاہیے to index the inner page table تو آؤٹر پیج ٹیبل کا سائز کیا تھا فور کے رائٹ تو انر جو انر پیج ٹیبل ہے وہ بھی کیونکہ ہم نے پروسیس کے پیج ٹیبل کو پارٹیشن کر دیا ڈفرنٹ پیجز میں تو ہر جو پیج ہے پروسیس ڈریس پیس کا اس کی اس کا کتنا سائز ہوگا 4K تو آؤٹر پیج ٹیبل کا سائز 4K ہے اور ہر پیج جو پروسیس ڈریس پیس کو مینٹین کرنے کے لیے ہمیں جس کی ضرورت ہے سو پروسیس ڈریس پیس کا جو مینٹین کرنے کے لیے جو پیج ٹیبل ہے اس کے جو پیجز کیے گے ان کا بھی سائز 4K ہے so how many bits to we need out of the bits in P to index the outer page table کیونکہ سائز 4K ہے لگتا یہ ہے کہ اس کے لیے بٹس کی ضرورت ہوگی لانگ بیس ٹو اور فور کے رائٹ جو بارہ بن جاتی ہیں لیکن اس طرح ہم اس کو نہیں دیکھیں گے وہ اس لیے کہ ہر انٹری جو پیج ٹیبل کی ہے وہ چار بائٹس کی ہے تو اگر سائز جو ہے پیج ٹیبل کا آؤٹر پیج ٹیبل کا وہ چار کے ہے تو ٹوٹل انٹریز کتنی ہیں اس میں اس پیج ٹیبل میں وہ ہوگا four K divide by four bytes which is one K اور یہ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اوریجنلی ہم نے کیلکولیشن دیکھی تھی دو سلائڈ پیچھے آپ جا کے دیکھیں اپنے نوٹس میں تو یہی تھا کہ نمبر آف اینٹریز یا number of pages in the page table is one K ٹھیک ہے پروسیس کا جو پیج ٹیبل تھا نا اس کے کتنے پیجز بنتے ہیں ون کے تو آؤٹر پیج ٹیبل میں ون کی اینٹریز ہوں گی تو ہر اینٹری کو یونیکلی ایکس کرنے کے ہر اینٹری کو ایکسس کرنے کے لیے کتنے بٹس کی ضرورت ہوگی log base two of one K which is ٹین بٹس تو جو لاجیکل ریسٹ میں uppermost leftmost ten bits ہیں نا ان کو یوز کرتے ہیں to index the outer page table P کی ویسے بٹس کتنی تھی ٹوینٹی کیونکہ پیج سائز جو ہے وہ فور کے ہے تو ڈی کا سائز ٹویلو بٹس ہوگا لاجیکل لاجیکل ریسٹ جو ہے تھرٹی ٹو بٹس ہے تو پی کے لیے کتنی بٹس ہوگی two minus twelve which is twenty اوپر والی دس بٹس ہم نے یوز کر لی to index the outer page table باقی جو دس ہیں وہ انر پیج ٹیبل کو انڈیکس کرنے کے لیے یوز کریں گے ٹھیک ہے تو یہ انفارمیشن آپ کو اس سلائڈ میں نظر آ رہی ہوگی کہ the page number P is divide into two parts upper part P one is use to index the outer page table and the lower part P two is use to index the inner page table اور دونوں کے لیے دس دس بٹس کی ضرورت ہے کیونکہ آؤٹر پیج ٹیبل بھی اس میں بھی ون کے اینٹریز ہیں اور انر پیج ٹیبل میں بھی ون کے اینٹریز ہیں اچھا اسی طرح یہ میں جو پچھلی سلائڈ میں نے دکھائی تھی اسی میں میں نے مارک کر دیے پی ون اور پی ٹو کہ یہ کیسے پی ون یوز ہو رہا ہے اور کیسے P two so P one کو یوز کرتے ہیں تو index the outer page table جس اینٹری میں جاتے ہیں وہ بتاتی ہے کہ پروسیس کے پیج ٹیبل میں جو پیج ہم پیج ٹیبل کا پیج ایکسس کرنا چاہتے ہیں وہ کس فریم میں ہوگا وہ ہم نکال لیتے ہیں اس کو انڈیکس کرتے ہیں پی ٹو سے اور وہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ کورسپونڈنگ پیج جو کہ لاجیکل ایڈریس کے کورسپونڈ کرتا ہے وہ کس فریم میں ہے and then we physical address اچھا یہاں تو ملٹیپل لیولز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے لیکن یاد ہو کہ ملٹی لیول پیجنگ یا ہرارکیکل پیجنگ یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں تو اگلی سلائڈ میں یہ ہرارکیکل اسٹرکچر آپ کو دے دیا گیا but it's exactly the same thing یعنی upper ten bits P one کو یوز کر کے ہم انڈیکس کرتے ہیں آؤٹر پیج ٹیبل کو اس میں ہمیں فریم نمبر مل جاتا ہے پروسیس کے پیج ٹیبل کا پرٹیکولر پیج کس فریم میں ہے وہ ہم پل کرتے ہیں اس کو انڈیکس کرتے ہیں پی ٹو سے وہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ پروسیس کا اپنا پیج جو ہم ایکسس کر رہے ہیں وہ کس فریم میں ہے اس فریم میں جا کے ہم ڈی کو یوز کر کے انڈیکس کرتے ہیں go to corresponding location in the page اچھا یہ تو ہوگی ملٹی لیول پیجنگ ایک ایگزامپل اس کی میں یہاں پہ دکھا رہا ہوں آپ کو اگلی سلائڈ میں جو ڈیک ڈیجیٹل اکوپمنٹ کارپوریشن جس کے پی ڈی پی الیون کی میں نے بات کی تھی ان کی ایک اور لائن آف مشین بڑی مشہور ہوئی تھی ویکس لائن آف مشینز اچھا ویکس میں جو لاجیکل ایڈریس تھا وہ بتیس بٹس کا تھا پیج سائز 512 ہنڈریڈ کا اور process address space was divided into four equal sections تو اس کا مطلب کہ اگر بتیس بٹس کا لاجیکل ایڈریس ہے تو ہر سیکشن کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے ہر سیکشن میں کتنی بائٹس ہوں گی two to power thirty two divided by four کیونکہ چار سیکشن ہے نا تو that would be two to power thirty تو ہر سیکشن میں two to power thirty bytes ہوں گی سو چوتھی بلٹ میں میں یہ بتا رہا ہوں کہ number of pages per section کتنے پھر ہوں گے two to power thirty divided by two to power nine which is the page size that comes out to be two to power twenty one یا ٹو میگ تو آخر میں بتا رہا ہوں کہ size of a page table entry in VAX was four bytes اب اگلی سلائڈ میں چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ number of bits needed for page offset is log base two of five twelve which is nine bits bits so D جو ہوگا نا آپ کا وہ نائن بٹس کا ہوگا bits needed to specify section وہ دو بٹس کیونکہ چار سیکشنز ہیں so log base two of four is two bits number of bits needed to index the page table for a section پچھلی سلائڈ میں ہم نے دیکھا کہ ایک سیکشن میں two the power twenty one pages تھے تو کتنی بٹس چاہیے ہوں گی to to index the page table for each section twenty one اور پیج ٹیبل کا سائز کتنا تھا this is number of entries multiplied by the size of each entry which comes are to be two the power twenty one into four and eight megabytes so VAX میں پیج ٹیبل سائز آٹھ میگا بائٹس کا تو آبویسلی ملٹی لیول پیجنگ اس میں یوز کی گئی تھی اب اگلی سلائڈ میں دیکھ لیں ان ساری چیزوں کو میں نے پکٹوریلی دکھا دیا آپ کو at the bottom of the page logical address میں اپر ٹو بٹس یوز ہوتی ہیں to specify the section number درمیان والی 21 one bits are use to specify the page number in section اور نو بٹس جو اینڈ میں شروع کی ہیں the lower nine bits they specify D which is the offset within page of a section ٹھیک ہے جی اچھا اب یہ دیکھیں کہ پیج سائز جو ہے آپ کا 512 ہنڈریڈ بائٹس کا ہے اور پیج ٹیبل جو ہے یہ بنتا ہے two the power twenty one entries کا یا ایٹ میگا بائٹس کا تو کلیئرلی یہ ایٹ میگا بائٹس کا پیج ٹیبل جو ہے وہ ایک پیج میں تو نہیں آ سکتا کیونکہ ایک پیج کا سائز 512 ٹویلو بائٹس ہے تو اس میں ملٹی لیول پیجنگ یوز کی گئی تھی سو دین نا یو کین فگر آؤٹ کہ اگر پی کے لیے 21 ون بٹس کی ضرورت ہے اور پیج ٹیبل کا سائز 8 میگ ہے اور پیج سائز 512 ہے تو پیج ٹیبل میں کتنے پیجز بنیں گے پھر دیکھیں کہ ان پیجز کو مینٹین کرنے کے لیے ان کی میپنگ فریمز میں مینٹین کرنے کے لیے کتنا بڑا پیج ٹیبل بنے گا اگر وہ تو 512 والے پیج سائز میں آ جاتا ہے then we need a two level paging right outer page table اور انر پیج ٹیبل اگر یہ outer page table five twelve سے زیادہ ہے تو اس کے بھی پیجز کرنے پڑیں گے which means you will have اندر page table so outermost پھر اس سے اندر والا پھر اینڈ میں انر موسٹ پیج ٹیبل تو اس میں ہو سکتا ہے تھری لیول پیجنگ یوز ہو رہی ہو اینڈ اینڈ سو سو آن یہ آپ اس میں ایکسرسائز خود کیجیے if you have any let me know اچھا اگلی سلائڈ میں میں نے کچھ ایگزامپلز آپ کو دے دی ہیں of mostly contemporary C P use کہ ان کے لاجیکل ایڈریسز کتنے بڑے ہیں اور کتنے لیول کی پیجنگ یوز ہوتی ہے so for example in Sun SPARC جو کہ تھرٹی ٹو بٹ مشین ہے اس میں تھری لیول پیجنگ یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے thirty two bit Motorola sixty eight اور تھرٹی جو ہے it supports four level paging Sun کا جو الٹرا اسپارک ہے which is a sixty four bit machine it supports seven level paging تو سیون لیول پیجنگ اگر یوز ہوگی تو کتنے لیولس پہ آپ کو آنا پڑے گا اور بے شک آپ ٹی ایل بی بھی یوز کر رہے ہو to maintain the various page tables پھر بھی جو افیکٹو میموری ایکسس نے بہت زیادہ ہو جائے گا رائٹ تو کیوں یوز کرتے ہیں یہ اتنے بڑے بڑے addresses sixty four bit address machine تاکہ پروسیس سائز بہت بڑا ہونے کی اجازت دی جائے یعنی بڑی بڑی اپلیکیشن آپ ڈیولپ کر سکیں اور ان کو رن کر سکیں اچھا یہ تو ہوگی جی ملٹی لیول پیجنگ کی بات اب ہم بات کریں گے پیج ٹیبلس کی اچھا ہیشڈ پیج ٹیبلس کی ڈسکشن شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو ریمائنڈ کرا دوں کہ ہیشنگ ہوتی کیا ہے اچھا ہیشنگ آپ نے ڈسکس کی تھی ڈیٹا اسٹرکچرس کے کورس میں ایم شیور تو ہوتی کیا ہیشنگ کہ کوئی آپ کو کی اگر ملے which you know in the example that you were given in the data structures this key was پر the last name of record یا student I D of something this sort ایک کی آپ کو دی جاتی ہے اس کو آپ ایک فنکشن کے تھرو گزارتے ہیں اور وہ فنکشن آپ کو ایک انٹیجر ویلیو دیتا ہے جس کو ہم ہیش ویلیو کہتے ہیں اور وہ یوز کی جاتی ہے to index a table N اور وہ ہیش ویلیو جو ہے وہ اس کی ویلیو جو انڈیکس کی رینج ہے نا اس کے اندر ہونی چاہیے so by using the hash value you get to location in the hash table اور وہاں پہ ہوگا ریکرڈ کورسپونڈنگ ٹو دس کی ٹھیک ہے so if you are to implement set of student record for example ایک طریقہ ان کو امپلیمنٹ کرنے کا ہیش ٹیبل ہے سو you take the key which may be the last time of a student pass through a function which returns and index value in the range of this table اس کو ہم ہیش ویلو یا بکٹ نمبر بھی کہتے ہیں وہ آپ کو ایک سلاٹ میں لے جائے گی ان دا ہیش ٹیبل اس سلاٹ کے اندر دو طریقے اب یا تو سارا ریکڈ اس سلاٹ کے اندر ہوگا یا اس سلاٹ کے ساتھ ایک لنک لسٹ ایسوسیٹ کر دی جائے گی اور ایک نوڈ کریٹ کیا جائے گا جس میں اس کی کے کورسپونڈنگ ریکرڈ اسٹور کیا جائے گا اور اس نوڈ کو لنک لسٹ میں لنک کر دیا جائے گا ٹھیک ہے کس جگہ پہ لنک کیا جائے گا this depends whether you want to maintain the list in order اور انسارٹیڈ آرڈر انسارڈ آرڈر میں رکھنا تو just insert at the head of the list ٹھیک ہے یہ کانسیپٹ ہے ہیشنگ کا اب اس میں اگر لنک لسٹ رکھے تو ہم اس کو کہتے ہیں اوپن ہیشنگ ٹھیک ہے اگر سلاٹ کے اندر ریکڈ رکھتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں closed I don't want to discuss this any further so یہ بیسک کانسیپٹ ہے آپ کا ہیشنگ کا اچھا اب پیجنگ میں ہیشنگ کا کیا تعلق ریمبر بات جو ہم نے کی تھی ملٹی لیول پیجنگ کی وہ اس لیے کی تھی کہ پیج ٹیبل بہت بڑے ہو جاتے ہیں تو اگر پیج ٹیبل بہت بڑے ہو جائیں تو یا تو ملٹی لیول پیجنگ یوز کر لیں یا دوسرا طریقہ ہے کہ hash hash page table use کر لیں اب ہیش پیج ٹیبل کیسے کام کرتے ہیں ہیش پیج ٹیبل اس طرح کام کرتے ہیں کہ لاجیکل ریسٹ جب سی پی یو جنریٹ کرتا ہے جس میں پی ہوتا ہے refer to the page number P کو ہم ہیش کر لیتے ہیں and we get to location in the hash table corresponding to the page so یہ پیج ٹیبل جو ہے اس کا سائز ہم فکس کر لیتے ہیں کوئی and then we use the hashed value to index the page table اور اس یہ ہم اوپن ہیشنگ یوز کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جو لنک لنک لسٹ ایسوسیٹ ہوتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیج نمبر پی ہے وہ کس نوڈ میں ہے جس نوڈ میں ہمیں پیج نمبر پی مل جائیں وہ نوڈ ہم لے لیتے ہیں اور اس میں تین ویلوز ٹوٹل ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ پیج نمبر ہوگا تاکہ ہم یہ سرچ کر سکیں لنک لسٹ میں سے فار گیون پیج ایک تو پیج نمبر ہوگا دوسرا ہوگا کہ کس فریم میں یہ پیج پڑا ہے جو کہ نارملی پیج ٹیبل کی انٹری میں پڑا ہوتا ہے سو so, ایک نوڈ میں لنک لسٹ کے نوڈ میں پیج نمبر ہوگا فریم نمبر کے جس میں یہ پیج پڑا ہے اینڈ دا نیکسٹ پوائنٹر تاکہ یہ لنک لسٹ ہم بنا سکیں ٹھیک ہے so this is the concept of hash page table اور ایک اینٹری میں ملٹیپل نوڈس ہو سکتے ہیں رائٹ کیونکہ لنک لسٹ ہے نا تو ملٹیپل نوٹس تو پیج ٹیبل کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے so let's look at this now let's look at an example also اچھا اس سلائڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر ڈریس پیسز بہت بڑی ہو جائیں تو پیج ٹیبلز بہت بڑے ہو جاتے ہیں ایک طریقہ پیج ٹیبلس کو چھوٹے کرنے کا ہے کہ آپ ہیش پیج ٹیبل یوز کریں اور نارملی جیسے میں نے کہا کہ وی یوز اوپن ہیشنگ اچھا یہ بھی میں نے بتا دیا کہ جو لنک لسٹ ایسوسیٹ ہوتی ہے ہر انٹری کے ساتھ اس میں نوڈ جو ہوتے ہیں اس میں تین ویلوز ہوں گی جو کہ باٹم لائن پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس سلائڈ کی ایک تو پیج نمبر ہوگا ایک فریم نمبر جس میں یہ پیج پی پڑا ہے and the next pointer to maintain the link list اگلی سلائڈ میں اس کی ایک ایگزامپل میں نے شو کر دی ہے یہ کتاب میں بھی آپ کو ایگزامپل نظر آئے گی کہ لاجیکل ایڈریس آپ کا جنریٹ ہوا ہے پی کاما ڈی ٹھیک ہے پی کو آپ نے لیا اس کو آپ نے ہیش کیا ہیش ٹیبل کی ایک اینٹری پہ آپ پہنچے وہاں ایک پوائنٹر ہے which maintains the link list آپ لنک لسٹ کو سرچ کریں ٹریورس کریں آپ کو ایک نوڈ ملتا ہے جس میں اگر مل جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دس از اے ویلڈ ریفرنس تو آپ نوٹ کو سرچ لنک لسٹ کو سرچ کریں گے looking for a node where page number is P which corresponds to the page number in the logical address space اور ان کو میں نے دونوں کو جو لاجیکل ایڈریس پیس میں پی ہے اور جو ایک نوٹ کے اندر پی ہے ان کو میں نے بلو سرکل سے شو کر دیا just to make sure that you understand کہ ہم یہ دونوں پی ایک ہی ہیں اور اس کے آگے آر نظر جو آ رہا ہے جس کو میں نے گرین سرکل سے شو کر دیا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ page P frame number R میں ہوگا اب آپ فزیکل ایڈریس کیسے بنائیں گے آر کو لے لیں گے اپینڈ کریں گے D and you get the physical take you to the corresponding memory location جس کو میں نے گرین میں شو کر دی ہے ٹھیک ہے so this is how hashed page tables work okay اگلی سلائڈ میں ہم آپ دیکھ لیتے ہیں ایک اور بڑا important concept again to reduce the size of page tables in large address spaces یہ ہے انورٹیڈ پیج ٹیبل اس کی تھوڑی سی انفارمیشن دیکھ لیتے ہیں کیا ہے and then we look at an example اچھا انورٹیڈ پیج ٹیبل میں یہ ہے کہ we have one entry per real page in memory تو ریئل پیجز ایک میمری میں کتنے ہو سکتے ہیں maximum it would be equal to the number of frames in the main memory تو پیج ٹیبل میں کتنی اینٹریز ہوں گی at most at most equal to the number of frames in the physical memory اور نارملی آج کل کی مشینوں میں because of virtual memory logical address space بہت بڑی ہوتی ہے compare to the physical address space آپ کہہ رہے ہوں گے کہ جی فزیکل میموری بھی بہت زیادہ ہے آج کل you know five hundred twelve megabytes is huge but logical address space اگر میں بتاؤں آپ کو کہ 32 ٹو بٹ مشین ہو تو اس میں لاجیکل ایڈریس اسپیس کتنی ہوگی two the power thirty two bytes which is four gigabytes اور مین میموری ہے 512 hundred twelve megabytes SPARC کی ایگزامپل دیکھ لیں تو two the power sixty four bytes five hundred twelve is just nothing compare to two bytes ٹھیک ہے تو لاجیکل ڈریس بہت بڑی ہو گئی so that you can write huge application and run them on machine with small main memories تو جتنی بڑی لاجیکل ڈریس ہو جائے گی for a fixed page size page tables بہت بڑے ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو ایک طریقہ پیج ٹیبلز کو چھوٹا رکھنے کا ہے کہ انورٹیڈ پیج ٹیبل تو انورٹڈ پیج ٹیبلز کیسے کام کرتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ پیج ٹیبل صرف ان انٹریز پیجز کے متعلق رکھے گا جو کہ پیجز مین میموری میں ایکچولی ہیں ٹھیک ہے so let's look at the slide again so inverted page table this is one entry per real page in memory page table size therefore is limited by the number of frames in the main memory ٹھیک ہے اچھا ہر اینٹری میں پیج ٹیبل کی ہر اینٹری میں آپ دو چیزیں رکھیں گے ایک ہوگی ایک ٹپل رکھیں گے process I D followed by the page number یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں کئی پروسیسز رنگ کر رہے ہوں اور ایک پروسیس میں پیج نمبر تھری ہے تو ہو سکتا ہے کسی اور پروسیس میں بھی پیج نمبر تھری ہو تو اب اگر آپ نے پیج ٹیبل صرف اتنا ہی ہیں جتنے پیجز ہیں جتنے فریمس ہیں مین میموری میں تو آپ ان کو سمپل پیج ٹیبل کو سمپلی پیج نمبر سے انڈیکس نہیں کر سکتے کیونکہ page number three process P میں بھی پی ون میں بھی ہو سکتا ہے process process P P two میں میں بھی بھی ہو ہو سکتا سکتا ہے ہے تھری تو ہم کس طرح پیج ٹیبل میں سرچ کریں گے page number three for process P one اس کے لیے پروسیس پی ون کی کوئی یونیک انفارمیشن ساتھ رکھنی پڑے گی and P I D is one such thing ٹھیک ہے تو انورٹیڈ پیج ٹیبل میں اس طرح کے ٹپل ہوتے ہیں سچ ایز کہ P I D of a process and the corresponding page number اچھا اگلی سلائڈ میں دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم پی کو جو لاجیکل ریسپیس میں پی ہمیں جو پی والا پارٹ ہے ہم اس کو کمبائن کر کے پروسیس آئی ڈی کے ساتھ تو ہم انورٹڈ پیج ٹیبل کو سرچ کرتے ہیں اور جس لوکیشن میں پڑا ہوتا ہے یہ ٹپل لیٹ سے پیج تھری اور process I D one two three four یہ جس لوکیشن نمبر میں ہوگا نا پیج ٹیبل کی وہ location number actually frame number ہے جس میں یہ پیج پڑا ہوگا اب نارملی ہم کیسے پیج ٹیبل کو انڈیکس کرتے ہیں ود دا پیج نمبر اب ہم کیا کہہ رہے ہیں will search the page table for given page number for a given process اور دوسرا میں نے یہ کہا کہ جس سلوٹ میں پڑا ہوگا نا پیج ٹیبل کی وہ slot number would actually be the frame number جہاں پہ یہ پیج پڑا ہوگا تو افیکٹولی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم پیج ٹیبل کو فریم نمبر سے انڈیکس کر رہے ہیں hence the name inverted page table ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ گئی نا اس کو سوچیں تھوڑا سا اور اگر اف یو ہیو اینی می اگین اچھا اس یہ کن کن جگہ یوز ہوتے ہیں کون کون سے CPUs many of the contemporary CPUs use inverted pages inverted page 64 bit ultra SPARC is is one example I I B B M power P C is another example اگلی سلائڈ میں میں نے ایگزیکٹلی شو کر دیا جو میں کہہ رہا تھا بھی کہ CPU logical address generate کرتے ہیں اس میں سے پی آئی ڈی پروسیس کا اور پیج نمبر یہ ٹپلز ہم پیج ٹیبل کی انٹریز میں رکھتے ہیں انہی کو یوز کر کے ہم پیج ٹیبل کو سرچ کر لیتے ہیں if we find an entry with the given P I D and the given page number وہ کس سلاٹ نمبر میں ہے وہ فریم نمبر ہوگا جہاں پہ یہ پیج ملے گا therefore the index value for this slot which is I in this case وہ فریم نمبر ہوگا we append D to it and we get the physical address ٹھیک ہے so this is how inverted pages page table اچھا سو بات ہم نے کر لی کہ مختلف طرح کی اسٹرکچرز پیج ٹیبلس کے ملٹی لیول پیجنگ یا ہائرارکیکل پیجنگ پھر ہم نے بات کی ہیشڈ پیج ٹیبلز کی اور آخر میں ہم نے بات کی انورٹیڈ ٹیبلز کی ساروں کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ بڑی ایڈریس پیسز بڑی لاجیکل ایڈریس پیسز کی وجہ سے پیج ٹیبل کے سائزز بہت بڑے ہو گئے تو ان کو کیسے مینٹین کیا جائے یا کیسے ان کا سائز ریڈیوس کیا جائے کیونکہ بڑی ایڈریس پیس ہونے کا یہ مطلب نہیں ہر پروسیس ہی اتنا ہی بڑا ہوگا ہو سکتا ہے کسی کا پیج ٹیبل چھوٹا ہو کسی کا بڑا ہو ٹھیک ہے تو اس لیے انورٹیڈ پیج ٹیبل یا ہیش پیج ٹیبلس یہ بڑی اچھی ٹیکنیکس ہیں to reduce the size of page tables اور ملٹی لیول پیجنگ کی ضرورت ویسے ہی پڑتی ہے کہ اگر پیج ٹیبل بہت بڑا ہو گیا ہے اور ایک پیج میں فٹ نہیں آ رہا تو اس کو ہمیں پیجز میں ڈیوائڈ کرنا پڑے گا اچھا اب آخری جو چیز میں نے ڈسکس کرنی تھی وہ تھی sharing at the page level لیکن وقت کیونکہ ختم ہو گیا ہے وہ ڈسکشن انشاءاللہ کریں گے اگلی دفعہ تو آج کے لیکچر میں پرائمریلی ہم نے ایک بات کی ہے ٹھیک ہے ایکچولی دو باتیں کی ہے ایک تو یہ کہ پروٹیکشن جو ہے پیجنگ میں کیسے امپلیمنٹ ہوتی ہے اس کی بات میں نے ڈیٹیل میں کر لی بٹ پرائمریلی ہر پیج ٹیبل کی انٹری کے ساتھ ہم ایک یا ایک سے زیادہ پروٹیکشن بٹس لگا دیتے ہیں so valid in valid bit is explain in the book وہ ہم کہتے ہیں یوز کرتے ہیں to and we set bit in page table entry to valid اگر کورسپونڈنگ لاجیکل ایڈریس جو پروسیس جنریٹ کر رہا ہے وہ ایک ویلڈ پیج کو ریفر کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کی ہم نے ڈیٹیل میں بات کر لی اور بعد میں ہم نے بات کی کہ پیج ٹیبلس کے اسٹرکچرز کس قسم کے ہیں تو اس میں ہم نے تین طرح کے اسٹرکچرس کی بات کر لی ہائرارکیکل یا ملٹی لیول پیجنگ کی ہیشڈ پیج ٹیبلس کی اور انورٹیڈ پیج ٹیبلس کی جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ ان کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ لاجیکل ایڈریس پیسز بہت بڑی ہیں آج کل یعنی you can have very large processes for a given page size and given logical address space size you land up with some page table but typically these page table ایک پیج میں فٹ نہیں آئیں گے تو آپ نے ان کو پارٹیشن کر کے ملٹی لیول پیجنگ کر دینی ہے further to further reduce the size of these pages کیونکہ ہو سکتا ہے کہ لاجیکل ریسپیس پیس تو بہت بڑی ہے let see two to power thirty two is the logical address space for a thirty two bit machine لیکن ہر پروسیس تو چار گیگا بائٹس کا نہیں ہوگا نا تو اس کے پیجز چھوٹے ہو سکتے ہیں کئی پروسیسز کے کئی کے بڑے ہوں گے تو اس طرح کی چیزیں ہم because of these things we want to maintain small page tables اور ایک طریقہ ان کا ہے کہ hash hash page table use کر لیں دوسرا طریقہ جو ابھی میں نے ڈسکس کیا ہے وہ ہے کہ انورٹڈ پیجٹیبل یوز کر لیں اور پھر میں نے یہ بھی ایکسپلین کیا کہ اس کو انورٹیڈ پیجٹیبل کیوں کہتے ہیں اچھا اگلی دفعہ ہم آخری چیز پیجنگ کے متعلق دیکھ لیں گے which is how sharing works in paging یعنی پروسیسز ایک دوسرے کے ساتھ اپنی ڈریس پیس کیسے شیئر کرتے ہیں پھر پیجز کے پیجنگ کے تھوڑے سے پروز اینڈ کونس دیکھ لیں گے and then we'll get to the next topic of segmentation all that next time ان شاء اللہ انٹل دین السلام علیکم